ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما وما يضلون إلا أنفسهم يضرونك من شيء وأنزل الله الله عليك عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عظيما اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے مہربانی کرنے والے پائے گا جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے اور پوری حکمت والے ہیں جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی ناکردہ گناہ کے ذمے تھوپ دے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم آپ پر اے نبی نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو اے نبی بہکانے کا قصد کر لیا تھا دراصل یہ اپنے تئیں ہی گمراہ کرتے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی مہربانی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے جو کوئی توبہ کرے اللہ اس کی طرف مہربانی سے رجوع کرتے ہیں ہر وہ شخص جو رب تعالیٰ کی طرف جھکے رب اپنی مہربانی سے اور اپنی وسعت رحمت سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیتے ہیں گو وہ گناہ آسمان و زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر قدرتی حروف میں اس کا کفارہ لکھا ہوا نظر آ جاتا جو اسے ادا کرنا پڑتا اور انہیں یہ بھی حکم تھا کہ ان کے کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اتنا کپڑا کتروا ڈالیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی کر دی پانی سے دھو لینا ہی کپڑے کی پاکی رکھی اور توبہ کر لینا ہی گناہ کی معافی رکھی ایک عورت نے عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک عورت نے بدکاری کی پھر جب بچہ ہوا تو اسے مار ڈالا آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے وہ روتی ہوئی واپس چلی تو آپ نے اسے بلایا اور آیت و میاں عمل پڑھ کر سنائی تو اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور واپس لوٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بخش دیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اور آیت والذین اذا فعلوا فاحشتن سے آخری آیت تک کی تلاوت کی یہ روایت سنن ابی داود میں ہے اس آیت کا پورا بیان ہم نے مسند ابو بکر میں کر دیا ہے اور کچھ بیان سور عال عمران کی تفسیر میں بھی گزرا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں گناہ کمانے والا اپنا ہی برا کرتا ہے جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا ہر شخص اپنے کرتوت کا خود آپ ذمہ دار ہے کوئی نہ ہوگا جو بوجھ اٹھائے رب کا علم رب کی حکمت رب کا عدل رب کی رحمت کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ پر دوسرا پکڑا جائے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو خود برا کام کر کے کسی بے گناہ کے سر چپکا دیا جیسے بنو ابیریق نے لبید رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا جو واقعہ تفصیل وار اس سے پہلے کی آیت کی تفصیل میں بیان ہو چکا ہے یا مراد زید ابن سمین یہودی ہے جیسے بعض اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبیلے نے اس بے گناہ کے ذمہ لگائی تھی اور خود ہی خائن اور ظالم تھے آیت گو شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے جو بھی ایسا کرے اللہ کی سزا کا مستحق ہے اس کے بعد کی آیت ولا کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے یعنی لبید ابن عروا اور ان کے ساتھیوں نے بنو ابیرق کے چوروں کو رسول اللہ کے سامنے برات کر کے ان کی پاک دامنی کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت سے ہٹانے کا سارا کام پورا کر لیا تھا لیکن اللہ نے جو آپ کی عصمت کا حقیقی نگہبان ہے آپ کو اس خطرناک موقع پر خیانت کرنے والوں کی طرف داری سے بچا لیا اور اصلی واقعہ صاف کر دیا کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے نزول وحی سے پہلے رسول اللہ جو نہ جانتے تھے ان کا علم پروردگار نے آپ کو بذریعہ وحی کر دیا جیسے اور آیت میں ہے وہ قید کا اوحین کا روح بن امرینا سے پوری صورت تک اور آیت میں ہے وما میں ترجو القا علی کل کتاب اسی لیے یہ بھی فرمایا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں جو آپ کے شامل حال ہے